چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں